الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم صدق الله اللہ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر کھر والا جانور اور گائے اور بکری حرام کی ہم نے ان کے اوپر ان کی چربیاں مگر یہ کہ جو چربی پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا انتریوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ چربی خلط مرد ہو تو یہ ان کے لیے حلال ہے ظال کا جزینہ ہم بے بغی ہم نے یہ ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ہم سچ کہتے ہیں فین کا زبو کا فقو رب و کم سو رحمت واسعہ اے نبی اگر وہ آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو آپ کا رب رحمت والا ہے وہ ساتھ والا ہے غلائی رد و باسو انل قوم المجرمین اللہ کا عذاب فاسق قوم مجرم قوم سے ٹل نہیں سکتا بات ہو رہی تھی جمرات کے سبق میں کہ ایک ہے کلم کفر اور ایک ہے عقل حرام کلم کفر اگر کوئی مجبور کرے کہ ہم قتل کرتے ہیں کلم کفر کہو تو دل میں ایمان مضبوط ہو ظہری طور پر کلم کفر کہنے کی اجازت ہے اور اگر وہ ظاہری طور پر بھی کلم کفر نہیں کہتا اور وہ لوگ اس کو مار دیتے ہیں تو یہ شہادت کی موت ہے یہ مقام عظیمت ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کھانے کے لیے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف حرام کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو یہ شخص مر جائے گا اگر وہ حرام نہیں کھائے گا حلال ہے ہی نہیں اس کے پاس تو اگر یہ حرام بھی نہیں کھاتا مر گیا تو گناگار مرے گا اس کے لیے وہ تھوڑی سی چیز حرام شریعت نے جائز قرار دے دی ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زہری زبان سے بھی نہیں کہتا اور شہادت قبول کر لیتا یہ مقام عظیمت ہے اس پر میں ایک دو مثالیں بطور استشاد کے پیش کی تھی اسی طرح ایک مثال حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور ایک لمبی حدیث ہے آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے صاحبہ نے رضا رتنا لوگ نہیں آپ فرمائیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمہ حق لیا ہوا ہے کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا نہ ذات میں نہ صفات میں تو اللہ نے اپنے ذمہ حق لیا ہوا ہے کہ ایسے شخص کی اللہ مغفرت کر دیں گے اور بندوں کے ذمہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے ذمہ اللہ کا حق یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں یہ بندوں کے ذمہ حق ہے اللہ شرک سے ناراض ہوتے ہیں یہ بات میں کر رہا ہوں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو وصیت کر رہے تھے آپ تو فرمایا کہ معاذ لا تشرک باللہ شیئا اصل وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرانا وہ ان کو دلتا اور خرچتا اگرچہ لوگ تجھے مجبور کریں کہ ہم تجھے قتل کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ یا سڑا جلاتے ہیں ورنہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو جل جانا قبول کر لینا قتل ہو جانا قبول کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرا یہ مقام عظیمت ہے ہر صحابی کے لیے بعض جگہوں میں جو رخصت ہے وہ جائز یہ جہاں شریعت نے رخصت دی ہوتی ہے اس کی بھی حد بندی ہوتی ہے اب مثلا سفر کی نماز میں یہ رخصت کو قبول کرنا واجب ہے اور روزوں کی صورت میں سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت کو قبول کرنا مستحب ہے گناہ گار نہیں ہوگا روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے اگر نہیں رکھتا اور شریف سفر ہے اڑتالیس میلین سے زیادہ کا سفر کرنا ہے تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے گنجائش ہے گار نہیں ہوگا بعد میں قزا کر لیں لیکن رکھے گا تو افضل ہے رہی بات نماز کی نماز میں سفر جب سری ہو تو رخصت کو قبول کرنا واجب ہے اگر آدمی سمجھے جی آج کل کے وہاں سفر ایسے ہیں مطلب اس وقت مشکلات نہیں تو اب مشکلات نہیں ہیں تو لہٰذا ہم چار فرض پوری نہیں کرتے ہیں تو اس نے بے ادبی کی ہے نماز تو ہو جائے گی اگر قید اولا بیٹھ گیا تو بے ادبی کی ہے ہاں اگر کسی ایسی جگہ میں آپ گئے کہ تصدوق کا شکار ہے معلوم نہیں کہ یہاں پر سفر کی نماز پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھ لیں کہ وہ دو فرض ہو جائیں گے خود اور اوپر والے دو نفل ہو جائیں گے لیکن جب یقینی ہے کہ میرا سفر یہ شری سفر ہے اس سے اوپر ہو چکا ہے سفر اور کوئی اس میں تردد کی بات نہیں ہے تو پھر امام کے ساتھ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو دو فرض پڑے گا سنتوں کے بارے میں اس کو اختیار ہے معاف ہیں پڑھے گا تو ثواب ہے نہیں پڑے گا کوئی گناہ گار نہیں ہے پڑے گا تو ثواب و نفل کے حکم میں ہو گئی ہیں ہاں اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو بہرحال اس نے چار رکعتیں پوری پڑنی ہے ہاں تشہد کی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے امام مقیم ہے پوری نماز ہاں امام مسافر ہے تو یہ مقتدی بھی مسافر ہیں تو وہ دو رکعت کے بعد سلام امام پھیرے گا یہ بھی پھیر لیں گے اور اگر امام کے مقتدی مشترک قسم کے ہیں کچھ مسافر ہیں کچھ مقیم ہیں امام مسافر ہے امام دو رکعت کے بعد سلام پھیرے گا اس کے وہ مقتدی بھی ساتھ سلام پھیر دیں گے جو مسافر ہیں اور جو مسافر نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کر اسی طریقے سے نماز پوری کریں گے جیسے گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہی پڑھ رہے ہیں تو بات کر رہا ہوں کہ بعض رخصتیں ان پر عمل کرنا واجب ہے اور بعض رخصتیں کہ ان پر عمل کرنا اختیار ہے مستحب ہے اجازت ہے عقل حرام ہاں یہ رخصت واجب ہے جان بچانا نماز میں رخصت دو فرض پڑھنا اس رخصت پر عمل کرنا واجب ہے روزہ سفر میں اس رخصت پر عمل کرنا واجب نہیں اختیار ہے آپ کو اگر ہمت ہے روزہ رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بے شک روزے کی قضا بھی ہو جائے بعد میں ایک روزہ رمضان کا اگر رہ گیا پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے اتنا ثواب نصیب نہیں ہو سکتا جو رمضان کے روزوں کا رمضان کے مہینے میں ثواب ہے آج کے سبق میں یہ بات بتائیے دوستین کے سبق کی بات کہ عظیمت یہ ہے کہ ذرا برابر بھی اللہ سے انسان بار اولاد نے یہ لکھا ہے کہ نیکی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا جائز ہے دعا قبول ہوتی ہے اور اگر اس کو اور کوئی نیکی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول بھی ہیں کہ نہیں تو توحید کی نیکی رسالت پر ایمان کی نیکی تو اس کو پتہ ہے نا کہ میرا ایمان پکا ہے میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک نہیں کیا تو اپنے اس ایمان کا جو شرک سے پاک ہے اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرے اللہ دعا قبول کریں گے یہ بہت بڑی نیکی ہر وقت چلتے پھرتے ایمان کی دولت انسان کے ساتھ ہے توحید کی رسالت پر ایمان کی یہ بڑی نیکی فرمایا کہ یہودیوں نے جہاں اور بھی ادبی کی حرام حلال جیسے مشرقین مکہ نے جانور اپنے اوپر حرام کیے تھے اپنے زام کے مطابق گزشتہ سبقوں میں آپ نے سنا ہے ایسی یہودیوں نے بھی اپنے اوپر کچھ حرام کیے تھے اور اسی طریقے سے یہ عقائد بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ کہتے تھے کہ حضرت نو علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فلانے فلانے پیغمبروں پر بھی اونٹ کا گوشت حرام تھا یا فلاں تھا ایسی بات نہیں قرآن مجید نے بتایا کل کان تان بنی اسرائیل تمام کھانے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے حلال تھے اور انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیے حضرت یعقوب علیہ السلام وسلام کو تکلیف ہوتی تھی تو ان کو گوشت اونٹ کا زیادہ پسند تھا تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ یہ میری تکلیف کو دور کر دے تو جو میری پسندیدہ خوراک ہے اس کو میں ترک کر دوں گا یہ تو نفس کی اصلاح ہے ایسا کوئی شخص اپنے اوپر کوئی کھانا چھوڑ دیتا ہے جو محبوب ہے اور اپنے نفس کے اوپر مشقت لا رہا ہے تو یہ تو ایک مستقل ایک سلسلہ ہے نا تصوف کا مجاہدہ مشقت لیکن اللہ نے تو حرام نہیں کیا نا ان کا قدرت یعقوب علیہ السلام پر انہوں نے خود اپنے لیے یوں نظر مانی تو جب انہوں نے اس طریقے سے تعویلیں اور باتیں یہودیوں نے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدو ہر لمنا کل لذیذ ظفر ہم نے پھر یہودیوں کے اوپر ہر کھر والا جانور وہ حرام کر دیا یہ ظفر کلزی ظفر اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا جو درمیان میں شکاف ہے وہ نہ ہو جیسے انسان کے پاؤں کی انگلی ہے نا درمیان میں شکاف ہوتا ہے یہ نہ ہو درمیان میں اس کا وہ چمڑا سا ہو یہ کل لذیذ ظفر جیسے اونٹ کے پاؤں ہوتے ہیں اس کے درمیان میں یوں شگاف نہیں ہوتا اور بطخ کے پاؤں ہوتے ہیں اس طرح اس کا درمیان میں شگاف نہیں ہوتا شکر ہوتے اس کے پاؤں کے درمیان میں شگاف نہیں ہوتا وہ یوں ہی ایسے ہوتا ہے اور مینڈک مینڈک دو طرح کی ہوتی ہے ایک مینڈک بحری ہوتی ہے ایک خشکی کا مینڈک ہوتا ہے جو پانی کا مینڈک ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے درمیان میں بھی وہ چمڑا سا ہوتا ہے الگ الگ انگلیاں نہیں ہوتی اگر پانی کی مینڈک پانی میں مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا اس طرح جس طریقے سے کہ خشکی کا مینڈک اگر پانی میں مر جائے تو اس کے اتنے ڈوبے نکالنے یا ٹیکی خالی کرنی تو وہ بندہ دیکھ کر لے جب نکالے مینڈک کے وہ پیسہ ہے اس کے پاؤں سمجھ میں آتے ہیں تو اس لحاظ سے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے ہر خر والا جانور پھر بنی پر حرام کر دیا جب انہوں نے پہلے کی پھر ہم نے حرام کر دیا اونٹ بھی آرام ہو گیا بطخ بھی آرام ہو گئی وہ شتر مرغ بھی آرام ہو گیا ویسے حلال ہے وہ مین البکر جو دیگر جانور ہیں گائے ہے بکری ہے بھیڑ ہے گمبا ہے ویسے حرمنا علیہم ان ان کے اوپر حلال جانوروں کی چربی حرام کر دی جانور ایک مستقل طور پر بھی اکٹھی چربی ہوتی ہے جو جانور صحیح سے مند ہوتے ہیں نا ایک باقاعدہ ایک معقول چربی جانور کے اندر نکلتی ہے اور وہ صحیح مقوی طاقت والی چیز ہے پرانے زمانے میں وہ اسی چربیوں کو جمع کر کے کڑاؤں میں یوں کر کے پھر اس کو بنا کر گھی تو مشکیزوں میں بند کرتے تھے غزل خیبر کے آپ حالات پڑھیں کہ جس وقت کلا خیبر فتح ہوا مستقل ایک کلا ان کا ایسا تھا کہ جو مشکیزوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ مشکیزیں سارے گھی سے بھرے ہوئے تھے اس طریقے سے گھی بناتے ان کے اوپر وہ خاص چربی جو جانور کے اندر ہوتی ہے ہم نے حرام کر دی کیونکہ یہ تعلیمیں کرتے تھے غلط کام کرتے تھے نسلیاں کرتے تھے پھر ایسی چیز جو زیادہ مقدی مطلب تھی ان کے لیے حرام کر اللہ زور ہما اول ہوایا او مختلف الگ مَطَلَبَ ہاں وہ چربی جو پشت کے ساتھ چمڑی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے یا انتڑیوں کے ساتھ ہو یا اور کوئی ہڈیوں کے ساتھ ہو گردوں کے ساتھ ہو وہ چربی ان کے لیے حلال تھی ہم نے ایسا کیوں کیا امت مسلمہ کے لیے سب چربی حلال ہے ان کو ایسا کیوں کیا کہ ان کے اوپر چربی حرام کر دی لال کا جزینہ ہم بے ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی اور یہ ایک حرام حلال چیز ان کے لیے ہم نے حرام کر دی اور جب ان کے اوپر یہ حرام ہو گئی تو پھر کھانے میں لگ گئے پہلے خود اون کا گوشت فلاں اگر علیہ السلام کے لیے بھی حرام تھا فلاں بھی تو ہم بھی نہیں کھاتے جب ان کے لیے حرام کا حکم نازل ہو گیا تو پھر تعویل کرنے لگے پھر کہتے ہیں ہم تو چربی نہیں کھاتے ہیں چربی کو کڑا میں تیل بنا لیتے ہیں تو تیل کھاتے ہیں نا حقیقت بدل جاتی ہے جب چیز کی تو حکم بدل جاتا ہے یوں ہیلے بنا ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے ہفتے کے دن راستہ بنا لیتے تھے اپنے حوض کی طرف مچھلیوں کے آنے کا اللہ کا امتحان تھا دارک الزم میں لکھتے ہیں مبصرین کے ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی تھیں اور وہ سمندر سے اوپر جب مچھلی کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا شوق تو چھلانگے لگاتی ہے مچھلی سمندر سے باہر پھر ہوتی ہے ہفتے کے دن باہر کلزم کے کنارے پر مچھلیاں اوپر اوپر ان کے سامنے چھلانگ لگاتے امتحان پانا جب امتحان ہو انسان پر تو گناہ کے مواقع سامنے آتے ہیں پھر جب کوئی مبتلا ہو جائے تو وہ فیل ہو گیا جو تو وہ کامیاب ہو گیا اس کو مقام ملتا ہے مقابلے کی اب یہ ہفتے کے لیے راستہ بنا کے مچھلیاں تو وہ امتحان تھا بہت زیادہ آتی تھی پورے ہفتے میں مچھلیاں کنارے کے اوپر نہیں آتی تھی اور ہفتے کے دن جو منع تھا اللہ کی طرف سے کے طور پر بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اب یہ اپنا راستہ بند کر لیتے تھے پھر اتوار یا پیر کو اپنے حوض اور ڈیم سے وہ مچھلیاں نکالتے تھے جب لوگ ان کو سمجھاتے بھائی یہ غلط کرتے ہو تعویل نہ کرو اللہ ناراض ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہی سمجھانے والا کا دماغ خراب ہے ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا شکار تو ہم نے پیر کے دن کیا ہفتے کے دن پھنسا لیتے یہ تعویل کی سال کا جیسے رات میں بخش ہیں جب ان پر آرام ہوگی تو اس کو تیل بنا کر کھانے لگے مچھلیوں کا یہ حکم ہوا تو یوں تعمیر کرنے لگے ہم سچ کہتے ہیں یہ پیغمبروں کے ساتھ یوں ہی لے فرمایا نبی آپ کی یہ لوگ تقسیب کرتے ہیں مشرقی مکہ تو دیکھو کس طریقے سے پہلے لوگوں نے انبیاء علیہ وسلاط وسلام کے ساتھ تقسیب کرنے والے کافروں کے علاوہ ماننے والوں نے یہ ہیلے بہانے کیے اور اس طریقے سے دین کے احکام اور حدود کی مذاق بنائی اگر آپ کی یہ مشرقی مکہ یہ لوگ آپ کی تقسیب کرتے ہیں تو رب آپ اے نبی آپ کا رب ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اس کی صفت رحمت غالب ہے صفت وسعت غالب ہے لیکن ڈیل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ مجرموں کو نہیں پکڑے گا ہاں اس ڈیل میں اگر کوئی مجرم طائب ہو جاتا ہے یہی مقصد ہے اللہ کے ڈھیل دینے کا کہ اگر کوئی طائب ہو جاتا ہے تو اللہ باپ فرماتے ماکان اللہ اللہ تم تم بکان اللہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچے گا تمہیں عذاب دے کر جب تم نیک بن جاؤ وہ عذاب دے کر خوش نہیں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 کہنے لگے جنہوں نے شرک کیا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ لو شاہ اللہ ما اشرکنا ولا آبا ولا حرمنا من شی اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ شرک کر سکتے نہ ہمارے آبا و جباب شرک کر سکتے نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے بس جب ہم نے کر لیا اللہ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے غزال کقصب اللہ جین امن قبل ہم اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی جنہوں نے تقزیب کی ہے اسی طرح کہی تھی کو اسنا یہاں تک کہ پھر انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کو اے نبی آپ فرما دیجیے عندکم من علم فتح رجوع لنا کیا تمہارے پاس جو یہ باتیں کر رہے ہو اس پر کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے لے کے آؤ بس تم بس گمان کے مطابق باتیں کرتے ہو اور ان انت اللہ تک رسون یوں تخمینیں لگاتے رہتے ہو کہ یہ یوں کام ہے کل فل اللہ فرما کہ اللہ ہی کے دلیل وہ پوری دلیل ہے بھلے اسا الحدا مجمعین ہاں یہ ضرور بات ہے اگر اللہ چاہتے تو تم سب کے سب کو ہدایت کے اوپر لے آتے بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ یہودیوں کے اوپر کچھ جانوروں کی چربی حرام قرار دے دی گئی اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر جو حرام قرار دی تھی چیزیں اللہ نے وہ حرام نہیں قرار دی ان کے اوپر جو بات چیت چربیاں حرام قرار دی ہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے سزا کے طور پر امت مسلمہ کے لیے حلال جانوروں کی چربیاں وغیرہ یہ سب حلال ہیں مکرو چیزیں وہ دو تین ہوتی ہیں جو شرمگاہ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں جانور میں ہوتی ہیں حلال جانور میں وہ ٹھیک نہیں ہے فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بتوں وغیرہ سے صاف کیا متاف کو تو وہاں پر بعض و نصیحت کی بیان فرمایا تقریر کی اس میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کلجال حق وضاحق الباطل کہ دیکھو آج مکہ بالکل صاف کر دیا گیا ہے کوئی بت پرستی نہیں آئندہ شرک نہیں ہوگا فلاں فلاں کسی نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ شراب اور مردہ اور خنزیر اور ان کی چربیاں یہ سب حرام ہیں اور جن برتنوں وغیرہ میں بھی یہ ہوں وہ بھی نجس ہیں ناپات ہیں چنانچہ شراب کے بارے میں تفصیل حدیث ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن برتنوں کے اندر شراب بناتے ہو تم جب شراب حرام ہوا تو وہ برتن بھی استعمال کے لیے اجازت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ادبا اور وہ درختوں کے تنے کاٹ کے ان کو کھرید کر مٹکے بناتے تھے کسی کو رنگ لگاتے تھے کسی کو کیا تھا کہ مسامات بند ہوں اور اندر اس کے ہوا نہ جائے شراب کی حقیقت کیا ہے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں یعنی ایک گندی چیز ہے جس وقت تو حلال چیز میں کیڑے پڑ جاتے ہیں بدبو ہو جاتی ہے تو وہ شراب ہوتی ہے اور یہ معزز محترم اعلی نظر شیطان کے جو معزز محترم ان کی یہ غذا اور یعنی سب سے عمدہ شراب وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ گندے کیڑے پڑے اور اس میں بدبو ہو شراب کی بدبو اتنی بری چیز ہے جو مرضی کر لے انسان اس بدبو کو دور کرنے کے لیے وہ بدبو دور نہیں ہوگی اسی وجہ سے تو پکڑے جاتے ہیں آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت صاحب کی جب سترہ دن کے لیے وزیر اعظم بنے تھے ان کے ساتھ جو پی اے کا ایک افسر تھا متاب کے اندر طواف کرتا ہوا پکڑا گیا تھا طواف کرتا ہوا کہ وہ اس سے بدبو آ رہی تھی اور یہ اور نجس چیز گندی چیز بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی انسان کے پاس کوئی پاک باندھی کی چیز نہیں رہتی اس گندی چیز کو جو استعمال کرتے ہیں اور ایسے شخص کی کبھی مغفرت نہیں حدیث میں وہ مبارک گھڑیاں جن میں مغفرت ہوتی ہے سب گنا کی مغفرت ہو جاتی ہے القدر ہے رمضان ہے حج ہے فلاں ہے فلاں ہے لیکن ایسی مقدس اور محترم بڑیوں میں شرابی کی سود کی فلاں کی فلاں کی ایسے لوگوں کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی یہ اتنا برا گناہ ہے تو فلاں فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے تقریر کی کہ شراب حرام ہے اس کا استعمال کرنا اس کو لے کے جانا اس کو اس کے لیے جو بھی کوئی مواد مہیا کرنا اس کے برتن یہ سب حرام اور ناجائز ہے یہی بات مردار کی چربی کے بارے میں وہ بھی حرام ہے خنزیر مکمل حرام ہے ایک صحابی کھڑا ہوا تقریر میں عرض کے اللہ کے رسول یہاں رواج یہ ہے کہ ہم مردار جانوروں کی چربی جمع کرتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں لیکن کشتیاں کوئی بناتے ہیں تو اس میں کوئی کہیں مسامات بھرنے کے لیے وہ چربی استعمال کرتے ہیں کوئی اور چیز تجاوے وغیرہ وہ بناتے ہیں اس میں وہ لکڑیوں کے درمیان میں مسامات بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مرداروں کی چربی جیسے کہ بکری مردار ہو گئی تو اس کی چربی کو اس کام کے لیے لے آیا فلاں فلاں تو کیا اجازت ہے ہم مرداروں کی چربی کھاتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے بعض استعمال میں لے آتے ہیں یوں جیسے لکڑ کی چیزیں بناتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے یعنی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اپنی ضروریات کے اندر کہ دروازوں کی مسامات بند کر رہے ہیں دروازے کر کر کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ڈال دی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی مردار کی وہ چربی مردار کی طرح حرام ہے یہ ایک حلال جانور جو مردار ہو گیا اس کی جب چربی حلال نہیں تو حرام جانوروں کی چربی پھر کیسے حلال یہی تو ہو جائیں دوستو اب تو پاکستان میں یہ مشکل بات ہو گئی کہ پہلے سب سے پہلے وہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ جو چیزیں استعمال ہو گئی ہیں خوراک کی یا وہ اس پہ ہیں یا فلاں ہے اس میں حلال بعض کب یہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ حلال اب یہ تو اللہ عالم بے ثواب اب لکھا گیا اس کے مطابق ہے نظام یا نہیں باہر کی دنیا میں تو اور زیادہ مشکلات ہیں کھانے کے اعتبار سے ادھر ایک بلی ہوئی ہے ساتھی طالبان کسی جزیرے میں کسی ملک میں گئے ذہن میں نام نہیں ہے کافروں کا ملک ہے تو وہ یہاں سے چاول اور سرخ مرچیں اور نمک لے کے گئے ویزا ان کا لمبا تھا لیکن بارہ چودہ دن کے بعد وہ کتنے دن تک چاول ابال کے اور وہ مرچ سرخ استعمال کرتے واپس آ گئے بعض ان دوسرے غیر مسلم ملکوں میں تو کھانے کے اعتبار سے اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ وہاں پاکستانی اعتبار آباد ہیں لیکن چائنا میں یا اس طرح کے اور بعض مشکل ملکوں میں بہت مشکل ہے یہ حرام چیزیں ہیں آج کے سبق کا یہ بات ہے فرمایا کہ یہ مشرقین مکہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ بت پرستی ہے یہ بحیرہ سائمہ یہ جانور جو تم اپنے ذہان کے مطابق حرام کرتے رہتے ہو یہ حرام اس طرح نہیں ہے یہ شرک کی باتیں ہیں ان سے بچو تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ جین آباؤنا ولا حرمنا من شيء آپ ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں کہ شرک بری چیز ہے یہ کہہ رہے ہیں مشرقی نے مکہ اگر شرک بری چیز تھی اور ہم شرک کرتے رہتے ہیں ہمارے ابا و جداد بھی شرک کرتے رہے اور ہم چیزوں کو حرام بنا رہے ہیں اگر یہ سب غلط چیزیں تھیں تو اللہ تو کبھی ہے اللہ نے ہمیں کیوں کرنے دی ہیں ہم کیوں کرتے رہے ہیں اللہ کی نظر میں شرک یا یہ چیزیں جو ہم حرام حلال کر رہے ہیں یہ بری چیزیں تھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا ہمیں منع کر دیتا ہم, ہم تو کمزور ہیں اللہ قوی ہے ہم نے گویا کہ یہ جو شرک کیا اللہ نے ہمارے اوپر کوئی گرفتاری نافذ نہیں کی ہے یا حرام کی چیزیں حلال کی چیزیں کوئی پکڑ نہیں آئی اللہ نے منع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم شرک کر رہے ہیں یا بعض جانوروں کو جو حرام قرار دے رہے ہیں بتوں کے نام پہ وقت کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تبھی تو اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا یہ دلیل دیکھیے اور بہت سارے لوگ اس طرح کی دلیلیں دیتے رہتے جی اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی اللہ نہ چاہتا تو ہم پھر یہ نہ کرتے فلاں نہ کرتے سود پر فیکٹری لگائی فیکٹری تباہ ہو گئی اب پیچھے بینک اور پیچھے پولیس اور پیچھے وکیل اور سارے پھر رہے تم نے لیا کیا تھا سود کے اوپر پیسہ سود میں تو بے درتی ہوتی ہے بینک میں تو پورا کرنا ہی ہے جی اللہ اگر چاہتا تو میں نہ لے سکتا میں نے کوئی زبردستی نہیں یہ مشرقی نے مکہ والی یہ کیا بات ہوئی ہے یاد رکھو دوستو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا جس طریقے سے فرشتے مجبور ہیں صرف کتاب کے اوپر یہ سورج چاند ستارے مجبور ہیں جو اللہ نے ان کی ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کے اوپر وہ کام سر ہیں انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ لا لکم القفرا اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہیں کفر پیدا کیا ہے شرک پیدا کیا ہے اور تشکری یرزا لیکن اللہ کی بات مانو گے اس پر اللہ خوش ہوتا ہے اور لا کفر پہ اللہ اپنے بندوں کی کفر پہ اللہ خوش نہیں ہے لیکن پیدا اللہ نے کیا ہے انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اختیار دیا ہے اور دونوں راستے دکھائے ہیں جو راستہ اللہ کو پسند ہے اس کے اوپر تعریف کی ہے اس پر انعام مقرر کی ہے جو راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے اوپر اللہ ناراض ہے اور اس کے لیے سزا بیان کی تبھی تو اس انسان کے اوپر یہ فضائل مرتب اور انعامات کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ اس کو اختیار دیا ہے آزاد پیدا کیا ہے اختیار دینا مشیت کا متوجہ ہونا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے اللہ نے اختیار دیا ہے ایک شخص کو یہ حلال کما بھی سکتا ہے چوری کرنا چاہے چوری کرے حلال کمانے والے کو فضیلت دی اور جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹیں گے تو کیا مطلب جب چوری کے اسباب مہیا ہو گئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہرگز نہیں اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے کہ جب یہ کام کرے گا جو میری مرضی کے مطابق ہے اس پر اس کو سواب ہے مجبور نہیں پیدا کیا اور مقروع اور کائنات وہ اللہ تعالیٰ کے امر پہ حکم کی ابتدا پہ مجبور ہے وہ کام کر رہی ہے اس میں کوئی ڈپٹی میں خلاف خلا ورزی نہیں انسان کو آزاد پیدا کیا اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے رہی بات جو کفر کو شرک والے ہیں زد و نادی ہیں سرکس ہیں ان کو جلدی پکڑتا کیوں نہیں ہے جب وہ شرک کر رہے تھے غلط کر رہے تھے حرام حلال کو آگے پیچھے تغیر تبدل کر رہے غلط کر رہے تھے ان کو پکڑا کیوں نہیں تو اس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ بتایا کہ لیز داد اسما ان نمانملی لہم لیز داد اسما ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں تو اور جو کچھ کر رہے ہیں کر لیں یہ دنیا کی زندگی ہے اور ڈھیل دینے کا دوسرے مقام میں فرمایا کہ ڈھیل دیتے ہیں ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد یہ اپنے گناہوں کی معافی کر لیں تو ڈھیل دینے میں فائدہ ہوا کہ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا تو کسی فیل بد کا وجود میں لے آنا اور اس کو کامیاب بنا لینا یہ کوئی اللہ کی رضا کی دلی نہیں یہ الٹا اور کہ اللہ کے اوپر جھوٹ اور اختراع باندھنا ہے اسی کو فرمایا کہ یہ مشرقین یہ کہنے لگے اگر ہم شرک کو کرتے ہیں یا ہمارے ابا و جباز یا حرام حلال کرتے رہتے ہیں اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے فرمایا اس طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی ہیں اور پھر جب ہمارے عذاب نے آ پکڑا تو پھر اس وقت سمجھتے ہیں بات لیکن فائدہ نہیں فرمایا فی الحال فتح رجوع ہو لنا اس بات پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے نہیں پکڑا ہے تو لہٰذا یہ ٹھیک ہی ہے دلیل تو نہیں یہ ہیں ہے یہ یوں کام کریں گے تو اس طرح بہتر ہوگا یہ یوں پیغام پہنچائیں گے پرانے زمانے کی بات ہے نا تخمینوں کے ساتھ شیر احمد کو فلانے علاقے میں کھا بھائی اس کاغذ کو اتنی جگہ میں تقسیم کرو اتنا فائدہ اور نہ تقسیم کرو تو اتنا نقصان ابھی ان محرموں میں بھی جس ساتھی نے بتایا کہ حضرت زینب کا فلان ہو گیا تو اس طرح ہو گیا تو ایران کے اندر کوئی لڑکی تھی بالکل معذور تھی اس نے اپنے گھر کے اندر وہ کرایا کوئی نظر و نیاز جو ہوتی ہے واپس کی تو وہ تندرست ہو ہو گئی گئی ٹھیک لہٰذا یہ یہ کام جو کرے گا اس کو لاکھوں کا فائدہ ہو بھی چکا تو نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا یہ سب مشرقین کی باتیں ان مشرقی تک رسول اپنے تخمینے اپنے نظریے اپنے اندازے اپنے اٹکل کچو کے مطابق اپنا نظام بنایا ہوا ہے اور جو سادہ لوگ کمزور ایمان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں اس موبائل کے بٹھان کو اگر نہ پھیلایا تو پھر نقصان ہو جائے گا یہ سب فضولیات ہیں دوستوں قرآن حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ اصلی اور صحیح پتھر رکھنا چاہیے اس کے مطابق انسان اپنے عقید اور عمل کو بنائے فرمایا کل صلی اللہ حجت البالے گا اللہ کی جو دلیل ہے وہ کبھی ہے اور وہ قرآن مجید ہے نبی کا جو پیغام ہے وہ کبھی ہے وہ حدیث کی صورت میں ہے اگر اللہ چاہتا مجبور محض بنا کر لوگوں کو ہدایت کر لے آتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم آپ فرما دیجئے کہ لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے وہ کہ جو تم اللہ کے حرام کردہ کے علاوہ تم حرام کرتے ہو کہتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کیے ہیں اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ فین شہد ہوں اگر وہ ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے لگ جائیں فلا شہد نہ ہو تو آپ ان کی ایسی بات کو نہ مانیں ولاطت کا دے احوال اور آپ نہ بے روی کریں ان لوگوں کی خواہش کی جنہوں نے تقزیب کی ہے ہماری آیات کی اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے اوپر ایمان نہیں لایا وہ ہم برد ہی یاد وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک جب کر رہے تھے تو اللہ نے ہمیں کیوں نہیں منع کیا ہے کیوں عذاب نازل نہیں ہوا جب نازل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہی تھا کبھی تو اللہ قادر ہے کبھی ہے منع کر سکتے تھے منع نہیں کیا تو ٹھیک تھا میں نے کہا بتایا تھا کہ ایسے اور بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے اس بات کے کہنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اس پر کل میں نے بات کی کہ یا تو اس کو وہ درست سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں تو اس پر بھی قرآن مجید نے تردید کر دی کہ شرک اور کفر اللہ کو پسند نہیں ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ درست سمجھتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے اگر یہ کہتے ہیں جیسے قرآن کی عید کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں آیا ہم جو کرتے رہے تو اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے کہ اس کا مطلب صحیح ہے پھر تو اس کا بھی جواب دے دیا تھا کہ کسی گناہ گار کو ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے گناہ کے اوپر اللہ راضی ہے ڈھیل دینے سے مراد کہ اور مولت دینا ہے کہ اور کچھ کرنا ہے کر لو یا بعض دفعہ انسان کو ڈھیل کیا جیسے توبوں کی توفیق ہو جاتی ہے اور میں یہ بس اپنے تخمینے ہیں ان کے اندازے ہیں جس کے پیچھے یہ چلے آ رہے ہیں جو بھی شرک اور کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں شرک اور بدل اکثر ان کے پاس ایسے ہی تخمینے ہوتے ہیں اندازے ہوتے ہیں یوں کس سے کہانیاں بھی ہوتی ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا تھا پھر اس نے یہ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جو قصہ بیان کر رہے ہو کہ فلانے نے اس طرح کیا تھا آپ نے خود دیکھا ہے آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ کہے گا نہیں بڑے خاص بندے نے ہمیں قصہ سنایا اور یہی خاص خاص ہے کوئی دلیل نہیں ایسے ہی تخمینے اور اندازوں کے ساتھ بدعات بھی ہو رہی ہیں یہ کل شریف بھی یہ فلان شریف بھی پھر اس کے اوپر بڑے فضائل مرتب کیے ہوئے ہیں یہ سب تخمینیں ہیں میں ہر ہفتے میں کم از کم برس میں ایک دو دفعہ یہ بات کہتا ہوں اسلام نام قرآن کا ہے حدیث کا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا ہے رسوے کا ہے اس لیے اگر ایک چیز ملتی ہے تو ٹھیک باقی سب کو اپنے تخمین انداز ہیں آپ کے سبب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا قرآن مجید نے کہ آپ ان سے دلیل مانگیں کہ یہ جو شرک کرتے ہو بت پرستی کرتے ہو یا بعض جانوروں کو حرام قرار دے دیتے ہو کچھ اور بھی اس طریقے سے ان کی ایجاد کی ہوئی چیزیں تھیں ان چیزوں کے کرنے پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے اللہ کو کسی حد تک وہ مانتے تھے ظاہر ہے کہ وہ دلیل نہیں دے سکتے سب سے بڑی دلیل مشرق کی بدعتی کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دور اجداد اسی طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اباؤ و بھی تو ہمارے اللہ ماشاء اللہ پلے درجے کے جاہل ہی تھے نا نماز ہی صحیح نہیں آتی تھی تو ان کے اور طریقے ہمارے لیے کیسے حجت ہو سکتے ہیں قرآن نے اباؤ و کی تکلیف کی بات کہی ہے جبکہ اباؤ اجداد مسلم بزرگ ہوں نیک ہوں سرات مستقیم پر ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جب پوچھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو تم کیا کرو گے بچوں نے جواب میں کہا کہ ابا جی آپ کے معبود کو پکاریں گے آپ کے والدین جو اوپر گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام اساق علیہ السلام ان کے نقش قدم پر ان کے طریقوں پر چلیں گے اگر اسلاف نیک لوگ ہیں ان کی ابتدا صحیح ہے لیکن اسلاف سارے جائر ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا تو کوئی دلیل نہیں ہے <clears throat> دیکھو ایک وقت تک ایک انسان کو ایک مسئلے کا علم نہیں ہے بس جیسے لوگ کر رہے تھے جیسے یہ ہو رہا تھا تو جب علم آ گیا ان کو آپ سمجھائیں گے جب علم آ گیا تو علم کے بعد پھر اس کے مطلب بدعات شرک کے مطابق کام کرنا پھر زیادہ جرم ہے ہاں ایک ترتیب تھی علم والا کوئی مبلغ نہیں پہنچا جیسے سنی سنائی بات تھی لوگ کرتے رہے وہ بھی جرم ہے غلط ہے سیکھنا چاہیے تھا لیکن جب سمجھانے والا تو آ گیا اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب یہ جرم ہو رہا ہے تو زیادہ گناہ ہے تو فرمایا کہ نبی ان سے پوچھیں کہ یہ جو شرک کرتے ہو وہ پرستی کرتے ہو طرح طرح کے یہ کام کرتے ہو یعنی اس بات میں تمہارے پاس دلیل کوئی ہے کوئی دلیل نہیں میں نے بتایا سب سے بڑی دلیل یہ کہ ماں وجدنا علیہ آبا ہم پرانے آبا و جداد کے طریقے پر ہیں اس نئے طریقے کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے نا یہ چودہ سو سال سے ہے اور ان کا طریقہ تو علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے کو پرستی اور فلاں فلاں فلاں پرانا طریقہ ہے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج ہوا دیہات سے واض و نصیحت کی جیسے آپ کا مجلس ہوتی تھی تو کہنے لگا حضرت میرے لیے ایسا کوئی حکم ہونا چاہیے کہ جس پر میں عمل کروں اور پھر میں جنت میں چلا جاؤں اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ پر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ نماز ادا کرو رمضان کے روزے رکھو حج فرض ہے وہ ادا کرو سکاط فرض ہے وہ دو تو کہتے ہیں جی اور آپ نے فرمایا بس ارکان اسلام یہ ہیں مزید جو ہماری سنت کی بات آپ کے سامنے آئے گی اس پر عمل کرو کہتے ماں لا عزیز ہوگا ولا انکس بس السلام علیکم کہہ کے واپس ہو گئے اور یہ کہتا ہوا واللہ لا عزیز انقص جو آپ نے باتیں بیان فرما دی ان میں میں کمی پیشی نہیں کروں گا ان پر عمل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کو جنتی شخص دیکھنے کا دل چاہتا ہے صحابہ نے عرض کیا جی حضور فرمایا یہ جو شخص چاہ رہا ہے یہ جنتی ہے دیکھو اس نے کہا میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا ہوں یہ سب سیکھ اسلام نام ہے ان ہدایات کا جو و حدیث میں موجود ہیں نہ کہ ان فارمولوں کا کہ جو ہمارے خود ساتھ ہیں اب ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے بت پرستی شروع کی ہوئی ہے شرک شروع کیا ہوا ہے فلاں شروع کیا ہوا ہے اور ساتھ کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب ایک مسلمان شخص اپنی طرف سے منقولہ عبادات مقصودہ منقولہ عبادات مقصودہ میں اگر کوئی مسلمان اپنی طرف سے تھوڑا سا اضافہ کر لیتا ہے تو وہ ان مقبول نہیں ہے وہ ساری عبادت کا لادہ ہو گئی تو وہ پرستی کیسے اللہ کو پسند ہے شرک کیسے پسند ہے فلاں قتل و قتال غارت گری جیسے مشرقین مکہ کی تصدیق تھی وہ کیسے اللہ کو پسند ہے دیکھو نا زہر کی نماز ہے طبیعت ٹھیک ہے اور سارے تھکاوٹ وغیرہ نہیں دل چاہتا ہے کہ آپ چار فرضوں کے بجائے چھ فرض پڑھ لیتے ہیں عبادت ہی ہے نا یہ عبادت منقولہ اور عبادات مقصودہ ہے کوئی شخص اس عبادت پہ جو اللہ ہی کے لیے عبادت ہے اور ہے بھی مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے بات کرنا چاہتا ہے دل چاہتا ہے چار فرضوں کے علاوہ زہر کے چار فرضوں کے علاوہ آج چھ فرض پڑتا ہوں تو یہ قبول نہیں ہے واپس مار دی جائے گی جب اسلام کی عبادت مقصودہ میں سے کوئی شخص ذرا سا اضافہ کرتا ہے تو وہ اس کی اصل عبادت کی قبول نہیں ہوگی وہ واپس کر دی جاتی ہے تو یہ کیسے گزارا ہوگا کہ اللہ کو یہ لوگ بت پرستی کرنے لگ جائیں اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جائیں وغیرہ بات سوچنی ہے دیکھو نا ایک ہے خواہش کی جس پہ آگے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے سامنے ایسی کوئی باتیں کریں وہ قبول نہ کریں اللہ بھی آیا نا اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں یہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تقسیم کرتے ہیں نبی کو کتاب کر کے ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جو بھی راستہ ہے وہ خواہش کی پیروی کا راستہ ہے لہذا قرآن سنت میں ایک چیز جس حد تک ثابت ہے اس حد تک وہ ثواب ہے اور اگر اس میں کوئی کمی کر لے کہ آج تھکاوٹ ہے یا سفر میں جانا ہے اور بھی سفر شروع نہیں ہوا سفر میں جانا ہے تھکاوٹ ہے طبیعت صحیح نہیں ہے زہر کے چار فرضوں کے علاوہ بجائے دو فرض کا کہتے ہیں جائز نہیں نہ کمی کرنے کی اجازت نہ اضافی کی اجازت اور اگر دستور سے ہٹ کر اس نے کمی پیشی کی اپنی مرضی کے مطابق تو اسلام کی پیروی نہیں ہے وہ خواہش کی اتباع ہے جو بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں راستہ ہے وہ خواہش کی اتباع فرمایا فین شہید ہو فلاں ماں ماہ اگر یہ آپ کے سامنے کوئی دلیل لاتے بھی ہیں فلاں شد ماہ آپ ان کی ایسی بات کو نہ مانیں کہ ماں اجداد اس طرح کرتے چلے آ رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور نہ پیروی کریں آپ ان لوگوں کی خواہش کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے دوستو ہوتی ہے اعتقادی تکذیب کہ یہ مانتے نہیں ہیں قرآن حدیث یہ آیات یہ قرآن مجید نازل ہوا اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو مانتے نہیں یہ ہے اعتقادی کفر اعتقادی تکذیب یہ کفر ہے ایک وہ ہے کہ قرآن و حدیث کے احکام برحق ہیں سنت بھی برحق ہے لیکن عمل ہمارا اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ عملی تقسیم ہے یہ گناہ ہے اور وہ کف ہے فرمایا کہ خواہش کی پیروی نہ کرو جہاں غلطی ہو وہاں اللہ سے معافی چاہی جائے لیکن دین میں کمی پیشی کی کوشش کرنے والا شخص بہت بڑا گناہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بدعتی کی مدد کرتا ہے بدعتی وہ ہے کہ جس نے نیکی کا کام اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے اور لوگ اس نیک کام کو نہ کریں تو ان پر تنقید کرتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ گستاخ ہیں یہ فلانا نیکی کا کام یہ نہیں کرتے ہیں جو شخص اس بدعتی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی بنیادوں کو گرانے میں اس کی مدد کر رہا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حوض کوثر سے متعلق جو بات ہے کہ جب امتیوں کو آپ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو کچھ جماعت ایسی ہوں گی جو آ رہی ہوں گی اور فرشتے روک لیں گے کہ یہ نہ ہے یہ آپ فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دو حوض کوثر کے قریب تو فرشتے منع کر دیں گے کہ یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایجاد کر دی جن کو بدت کہا جاتا ہے بدت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ ایسا کام جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے اس میں ایجاد کرنا ہے اس کو اور ثواب سمجھنا ہے اگر ثواب نہیں سمجھنا ہے تو وہ ایک رسم ہے ویسے ایک نیکی کا کام ایجاد کرنا ہے اور اپنی طرف سے اور اس کو ثواب سمجھنا ہے دو شرطیں تیسرا یہ نہ کرنے والوں پر تنقید کرنی ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں یہ فلاں ہیں یہ استاد یہ اس طرح کے کے کام میں یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ شرک نہ کرو یہ تین تاریخی قرآن و حدیث مکمل ہے کے دین میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہود نصارہ یہ حسرت کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یہ عید نازل نہیں ہوئی ہے یہ آخری شریعت میں یہ نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا ہے تو دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس نے مستحب بیان کرنے تھے سنتیں بیان کرنے تھی فرائض بیان کرنے تھے واجبات بیان کرنے تھے وہ ساری کچھ ہدایات دین میں بیان کر دی ہیں اب کسی بعد میں صدیوں بعد میں کوئی آنے والے شخص کی اس میں استقرا جستجو کوشش اور محنت کے ساتھ اضافہ کرنے کی گنجائش اس میں نہیں ہے یہ دین میں جو بات ثابت ہے وہ ثواب ہے اور دین میں اسلام میں جو بات ثابت نہیں اس کو ثواب سمجھ کے کوئی کرتا ہے وہ ثواب کے بجائے اور اس کو گناہ ہے جیسے کوئی ریاکاری کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن مقصد ریاکاری ہے تو وہ پیسہ بھی صدقے میں نہیں گیا وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب نہیں ملے گا ثواب نہ ملنا تو برابر ہو گئی نا بات نہ الٹا اس کو اور گنا ملے گا کہ اس نے ریاکاری کی ہے پیسہ بھی چلا گیا سواب بھی نہیں ملا اور شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر الٹا اس کو اور گناہ ہوا یہی بات بدت کی ہے کیا اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے ایجاد کی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس پر ثواب ہے نہ کرنے والوں پر تنقید اور گلے شکوے اور خطرے لگائے جا رہے ہیں لیکن ایک تو ثواب بھی نہیں اس کے اوپر کہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ دین مکمل ہے اس میں اور اضافے کی گنجائش نہیں اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا اس پر اس کو گناہ بھی ہے جو تعاون کرتا ہے جس اس شخص کے ساتھ جو دون میں اضافے کا سبب کر رہا ہے تو وہ اسلام کی بنیادوں کو گرانے میں اس کی مدد کر رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مرکزی ایمانیات تین ہیں کئی دفعہ بیان کیا ہے اللہ اللہ کا رسول اور آخرت اللہ پر ایمان اللہ کے رسول آخری پر ایمان سب رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان کہ آخرت برحق ہے یہ اٹھنا ہے حساب و کتاب ہونا ہے جب آخرت پر ایمان آ گیا تو ساری چیزیں اس کے اندر داخل جب اللہ پر آ گیا تو اللہ کے تمام فرمانوں پر ایمان ہو گیا نبی پر ایمان ہے تو نبی کے تمام فرمانوں پر ایمان ہو گیا آخرت پر ایمان تو انسان کی زندگی یہ بھی درست ہو جاتی ہے کہ جب ڈر آخرت کا لگ جائے اور جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ تبھی تو ہر طرح کے گناہ بھی شرک بھی کر رہے ہیں دھوکے بھی کر رہے ہیں چوری اور ڈاکے بھی کر رہے ہیں فرمایا یہ لوگ وہ ہیں وہ ہم برب ہی یاد لوگ یا اپنے رب کے ساتھ برابر کے شریک چلاتے ہیں اور ایسے کم وقت ہیں یہ مشرق کہ ان کی سلامیت سلب ہو جاتی ہے کہ اللہ شریف کس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 ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں ولا تقرب الفواہشہ نہ زہر و ہاغمہ بطن اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کو کہ بھلے وہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں ولا تقتل النفس التي حرم اللہ بالحق اور نہ قتل کرو اس جان کو جس جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اللہ بالحق ہاں مگر وہ کہ جس کا قتل کرنا جائز ہو ظالکم بساکم بھی لعلکم تاقلون اللہ پاک تمہیں ان آیات کے ذریعے سے وصیت کر رہا ہے سمجھا رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ بات ہو رہی تھی گزشتہ اس بات میں کہ مشرقین مکہ نے کچھ خود ساختہ چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی ہوئی تھیں تو آج کی صحت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر آؤ تمہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں اپنے اعتبار سے کوئی ادب و احترام سے کوئی چیزیں حرام کوئی حلال کی ہوئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا گناہ ہے کل فرما دیجیے تا لو ما حرم و گمالی کو میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام دی ہیں سب سے بڑی چیز جو حرام ہے اور جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ ہے شرک اور میں اللہ تو شرکوں بھی شیا تم اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ شیئن یہ اس میں نقرہ ہے اور نقرہ جو ہے بالکل ادنا سے ادنا فرد کو بھی شامل ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ چھوٹا شرک بھی اور بڑا شرک بھی شرک جلی ہو شرک خفی ہو اتنا بھی صحیح نہیں ہے شرک چلی جیسے اللہ کے علاوہ کسی کو عادت روا مشکل کشا سمجھنا یہ شرک ہے بڑا اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شرک خفی یہ ہوتا ہے جو نیک لوگوں کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے کہ آج بسی پی تھی تو گلا خراب ہو گیا ہے آج ہوٹل والا سالن کھایا تھا تو پیٹ خراب ہو گیا ہے یہ شرک خفی ہے سالن کیا چیز ہوتی ہے پیٹ خراب کرنے کے لحاظ سے لسی کیا ہوتی ہے کہ وہ گلا خراب کرے یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے <clears throat> تو اتنی ادنا سی نسبت بھی کسی چیز کی غیر اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرنی چاہیے تو اس کو کہتے ہیں شرک خفی نیک لوگوں کی بات ہے یہ تو درجات ہیں نا ایمان کے بعض ایسا شخص ہے کہ اس مقام پہ ہے کہ اس کے لیے اتنی بات کہنا بھی جائز نہیں ہاں اگر اس کا دل اس کے تابع ہے اس کا دل اس کی بحی اور تعلیمات کے تابع ہے یہ دل کے تابع نہیں ہے دل اس کے تابع ہے ظاہری طور پر تو جملہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانی چیز نے یوں فائدہ دیا لیکن دل میں اس کا تصور ہے کہ فائدہ دینے والا اصل وہی ہے مسبب حقیقی اسی کے قبضے میں ہے یہ اسباب ظاہراً تو اس نے لفظ سبب کی طرف منسوخ کر دیا لیکن وہ دل میں اپنے مسبب حقیقی کی طرف متوجہ ہے کہ یہ فائدہ اللہ ہی نے دیا ہے یہ بات ہے اللہ تشرق و بھی سیاح گزشتہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے حدیث میں ہے کہ مقام عظیمت یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ بھلے تمہیں قتل کر دیے جائے یا جلا دیے جائے تب بھی اللہ کی ذات میں شرک کرنا جائز نہیں کہیں کسی مقام پر رخصت ہے جو تفصیل سے گزشتہ سبقوں میں بات ہو چکی ہے وہ بل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ ان کی نافرمانی نہ کرو والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے حدیث میں گناہ کبیرہ جو ذکر ہوئے ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور جھوٹھی گواہی دینا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے شرک کرنا جھوٹی گواہی دینا کسی غیر مجرم کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رسوا ہو گیا وہ شخص ذلیل ہو گیا وہ شخص رسوا ہو گیا وہ شخص دو تین دفعہ یوں آپ نے ارشاد فرمایا پھر صاحبہ نے پوچھا کہ حضرت کون رسوا ہو گیا کون ذلیل ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک خدمت کے محتاج تھے اور یہ شخص خدمت کر سکتا تھا اور اس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی احسان نہیں کیا تو یہ شخص ذلیل ہو گیا رسوا ہو گیا یہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے دوستو اسلامی شریعت ایسی ہے جو بڑوں کا احترام والدین کی خدمت ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتی ہے باقی دنیا نے تو کئی کئی مراکز بنائے ہوئے ہیں وہ ان مرکزوں میں جب پورا ہو جاتا ہے بندہ ادھر حوالے کر دیتے ہیں وغیرہ ادھر بھی گزشتہ دنوں میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا وہ جو سرات مستقیم کا نام لگا ہوا تھا وغیرہ بس وہ بھی عجیب چال ہے فرمایا ابل والدین ایک والدین کے سرات الجنہ سرات الجنہ وہ جو ہے نا ایک راستے میں انہوں نے اس طرح کا ایک پروگرام بنایا کہ جو برے ہو جائیں بچوں کو نہ سنبھالیں ہمارے حوالے کر دیں بہرحال مجھے اس میں بلایا میں نے تو ان کی حوصلہ شکنی کی ہے میں نے کہا ایسا کوئی پروگرام نہ بناؤ اس سے تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو والدین کے نافرمان ہیں تو یہ تھوڑے سے بد ڈر کے فرما برداری میں تو رہے آہستہ آہستہ پھر جو فرم بردار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کو ان مرکزوں کے حوالے کر دیں گے ابل والدین ایکسانہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو حدیث میں آتا ہے نماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حاصل کرنی ہے والدین بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں اگر اولاد خوش کرنے کی نیت تو کرے نا بہت تھوڑے سے احسان کے ساتھ بھی والدین خوش ہو جاتے ہیں لیکن اولاد بالکل ہی قرب قیامت کی نشانی بن جائے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لڑکے یعنی اولاد بیویوں کی باتوں کو مانیں گے دیگر احبا کی حتا کی ہے کہ دوستوں کو ترجیح دیں گے اپنے والدین کے مقابلے میں تو یہ قرب قیامت ہے ولا ولا تقرب الفواحش تقتلوا من املاک کون سی چیز حرام ہے سب سے پہلے اللہ نے تمہارے اوپر شرک کو حرام قرار دیا ہے نمبر دو والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے نمبر تین ولا تقتلوا اولادکم من املاک اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ ان کو کون کھانا کھلائے گا جیسے کہ مشرقین مکہ کہ ایک گروہ اس لحاظ سے تھا کہ بچیوں کو قتل کرتے تھے کہ داماد بنانا آ رہا ہے زیادہ بچے ہو جاتے تھے تو قتل کر دیتے تھے کہ کھانا کون کھلائے گا مفلسی کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو پندرہویں پارے میں قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا والا پختلو خشیت املاک یہاں پر صرف ہے بات ایک ہے کہ مفلسی کی ڈر کی وجہ سے اس زمانے میں لوگ یوں قتل کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مفہوم مخالف جو ہے وہ جائز ہے یعنی ایک وہاں اس وقت رسم تھی کہ لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے کہیں غریب ہو جائیں گے ان کو خرچہ کہاں سے دیں گے تو اس بات کو قرآن نے اس قید کو یہاں ذکر کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو مفلسی کی وجہ سے تو نہیں قتل کر رہا ویسے اسے اچھے نہیں لگتے تو قتل کر رہا ہے تو پھر جائز ہے نا کہ اس وقت لوگ یوں قتل کرتے تھے مفلسی کی درد کی وجہ سے تو اس قید کو یہاں ذکر کر دیا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص سے تو نہیں ڈر رہا لیکن ویسے اس کو بچے اچھے نہیں لگتے اور وہ قتل کر رہا ہے تو اس کے لیے قتل جائز ہے قتل بہرحال دونوں صورتوں میں جائز ہے یہ قید گویا کہ قید اتفاقی ہے اس وقت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے کسی صورت میں بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے آج کل کا دور دوستو آپ سمجھتے ہو اور اس کے اوپر کف نے کتنا سرمایہ خرچ کیا ہوا ہے اور کر رہا ہے اس میں منصوبہ بندیاں بھی ہیں اس میں ڈاکٹر بھی ملازم ہیں اس میں اور خواتین بھی ملازم ہیں اور حتیٰ کہ ہمارا علاقہ تو سارا ہی اس طرح ہے بعض جو سرحد کے علاقے جو ریکی کے اعتبار سے معزز ہیں اور وہ پردے کا لحاظ ان کے علاقوں میں ہے تو ایسی خواتین کو این جی ایزوں نے کرائے کے اوپر اور ملازم کی شکل میں رکھا ہے اور یہ جا کر باتیں وہ عورتوں کو گھروں میں جا کر بتاتی ہیں گزشتہ چند سال پہلے کوہستان کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا اسی طریقے سے عورتیں گئیں اور انہوں نے اپنے شوہروں یعنی ان کو سمجھایا خواتین کو کہ تمہارے شوہر اس طرح ہیں ان کی کوئی بات نہ مانا کرو وغیرہ اور یہ بچے پیدا کرنا کیا تم اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے یوں بالن جمع کرتی ہو یوں فلان کام کرتی ہو وہ عورتیں ہے ان کی تربیت ایک شروع سے ہی ایک نیک خاندان سے ہوئی ہے وہ یک دم یہ باتیں سن کے کیسے برداشت کریں اتفاق سے ایک شور آ گیا جس کے گھر میں یہ ٹھہری ہوئی تھی اور یہ عورتیں ان کو سمجھا رہی تھیں بدینی کی باتیں اور یہ خاندان منصوبہ بندی اور فلاں فلاں اس عورت نے اٹھ کر فٹافٹ بتایا اپنے شور کو کہ کچھ تین چار عورتیں آئی ہیں اور ہمیں یہ باتیں کہتی ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو بیٹھنے دو انتظام کرتے ہیں کلاڑی تیز کر کے آ کے ان چاروں کے سر کو قلم کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم صحیح سبق دینے کہ آپ جس کو جاؤ بتاؤ بات یہ ہے ہماری تو دیوار کیا گری تھی کچے مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے یہ علاقہ ہمارا یہ کھتوار یہ پنجاب یہ کراچی یہ تو سارا یہ بدین ہی بدین ہو چکا اور ہر طرح کی چیزیں پھیلانے کے لیے آسانیاں ہیں ان علاقوں میں اب کیا ترتیب سلائی کی مشینیں دے رہے ہیں فلان کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں میل کر کے پھر اس کے بعد اپنی اصل الٹی ان کے اوپر کرنی ہے کہ یہ کام کرنے ہیں بچوں کو قتل کرو یہ زیادہ بچے کیوں پیدا کرتے ہو یہ خاندانی منصوبہ بندی دیکھو دوستو یہ حرام اور ناجائز ہے اللہ پاک سب کو روزی دیتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ میری اولاد نہیں ہوگی تو میں مالدار بن جاؤں گا تو مالدار ہو کر کیا کرے گا اس مال کو کیا کرنا ہے مال ہے اولاد اللہ نے دی اولاد کے اوپر خرچ کرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس مال دولت ہوتا ہے اولاد ترس رہی ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں خرچ کرتے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہم مسلمان ہیں ہمارے سامنے ایک رہبر کتاب موجود ہے نبی کا فرمان موجود ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ سب ناجائز اور حرام ہے بولا تک تم یہ میں نے بلا نہ ہم ورزوں کو کم بری ہم تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں یہ کیا ہے کہ تم ان کو رزق دیتے ہو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جو اپنے گھر میں کفالت کر رہے ہو اور ان میں ایسے لوگوں کی کفالت کر رہے ہو جو زوافا ہیں یعنی سے مراد ہیں کہ وہ کمائی نہیں کر سکتے بچے ہیں یا بوڑھے ہیں تم ان کی خدمت بھی کر رہے ہو جو تمہارے زیر پرورش ہیں بچے ہیں یا بوڑھے ہیں اللہ پاک ان زوافا کی خدمت کی برکت سے تمہیں رزق ادا کر رہا ہے یہ مطلب کیا ہے کہ بچوں کو کھلائیں گے تو غریب ہو جائیں گے ممکن ہے وہ بچہ اپنا مقدر سانپ لے کر آیا ہو بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں شادی کے بعد امیر ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں امیر نہیں ہو رہے بچی گھر میں پیدا ہو گئی امیر ہو گئے قرآن اعلان کیا ہوا تمہیں تم وسالح میں تم وہی کون تو کرا یگ میں تم اللہ من فضلی شادی کرو نہ ڈرو کہ شادی کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا بیوی کا خرچہ کہاں سے لاؤں گا غیر ممکن ہے اللہ کی قدرت اور نصرت تمہاری شادی کے ساتھ اس حال میں شامل حال ہو کہ شادی کی برکت سے تمہیں اللہ مالدار بنا دے یہ پورو فکرا یغن اللہ من فضلی تم فقیر تھے شادی کی برکت سے اللہ نے امیر بنا دیا تو ایسی مقدر علی خاتون گھر میں آ گئی تو بات یہ ہے نہ ہم نرزقکم ایاہم ہم سب کو کھانا کھلاتے ہیں ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن انشاءاللہ کل بات کریں کل کے سبق میں یہاں تک بات ہو گئی تھی بلا تکر بالفواہش ہے ماضحر امنہ وما بٹن اور قریب نہ جاؤ فواحش بے حیائی کے برائی کے ظہر منہا تھا وہ فواہش اور بے حیائی کہ اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے وما بٹن یا اس بے حیائی کا اور فواہش برائی کا تعلق خفیہ ہے اندرونی نظام کے ساتھ ہے اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے مگر جس پر حق ثابت ہو اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ بات بات ہم کر رہے تھے کہ موجودہ جو طریقے ہیں خاندانی منصوبہ بندی یا فلاں یہ سب حرام ہیں اور یہ قتل انسان کے حکم میں داخل ہیں رہی یہ بات کہ اس سے رزق میں اضافہ یا کمی یہ نظریہ ہی غلط ہے بہت سارے ایسے لوگ ان کی بہت اولادیں ہیں وہ مالدار بھی بہت ہیں بہت سے ایسے لوگ ان کے بچہ ایک ہے اور غریب ہیں بعض کے بچے ہی نہیں ہیں اور غریب ہیں اولاد نہ ہونے سے اگر امیر ہوتے تو وہ ہوتے اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے آج کی وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ آج کے سبب کی ولا تقرب رب بے حیائی کے قریب نہ جاؤ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدود کی منڈیر کے قریب ہی نہ جاؤ ورنہ پھر اس میں مبتلا ہونے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے اور جناب نے مثال دے کر سمجھایا کہ بکریاں چرانے والا مویشی چرانے والا شخص وہ ممنوع کھیتی کے بننے کے قریب بھی نہ جائے ورنہ ذرا سی غفلت کرے گا تو اس کا وہ جانور وہ ممنوع کھیتی سے ضرور منہ مار لے گا یہ اپنے آپ کو کبھی سمجھے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں میری مویشی میرے کنٹرول میں ہے اور اس ممنوع علاقے میں نہیں جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یہ شخص یہ کہے کہ میں فلانی گندی مجلس میں چلا جاؤں ماحول میں چلا جاؤں فلاں چلا جاؤں تو مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میں اس گندے کام میں مبتلا نہیں ہوں گا یہ ہر گز نہیں ہے بس اس سے دور رہنا یہ بچنا ہے اس میں شریک ہو کر پھر اس سے بچنا یہ ناممکن ہے اللہ ماشاء اللہ جس کے اوپر کوئی خصوصی اللہ کا فضل و کرم ہو یا وہ بندہ نیکی اور و تہارت میں اتنا اونچا ہو کہ اس کا اس طرف تصور ہی نہیں لیکن ایسا بندہ تو بہت کم ہے لہذا ہمیں حکم یہ ہے ولا تقرب الفواہشہ بے حیائی کے قریب ہی نہ جاؤ بے حیائی کیا ہے وہ ہر وہ کام جو انسان کو بدکاری کے قریب لے جائے وہ بے حیائی ہے خواہ وہ گفتگو ہو خواہ وہ ایسی کوئی مجلس ہے خواہ وہ گانا بجانا ہو خواہ وہ فلم ہو خواہ ایسی کوئی خوراک ہو کہ جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جاتی ہے یہ تمام امور بے حیائی کے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی ایسی گندی جگہ میں پھنس گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ آپ کے بچنے کی راہ یہ ہے کہ یا اس عورت کے ساتھ بدکاری کرو یا اس بچے کو قتل کرو اور یا شراب پیو ان تینوں میں سے کوئی کام کرو تو اس نے سوچا کہ قتل کرنا بھی بڑا جرم ہے اور یہ کام بھی اس سے بڑا جرم ہے تو شراب بھی لیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا اس نے شراب پی لی اور اس کے بعد پھر قتل بھی ہو گیا اور وہ بندہ کام بھی ہو گیا تو فواہش کے قریب نہ جاؤ یعنی ایسی گفتگو میں ایسی مجلس میں ایسی تصویروں میں ایسی خوراک میں ایسی چیزوں کے قریب نہ جاؤ ورنہ خطرہ ہے کہ ان میں مبتلا ہو جاؤ گے یہ فواہش ہے اسی لیے فواہش میں وہ بات بھی داخل ہے کہ انسان اپنے نکاح میں لے آئے ہر ایسی خاتون کو جو اس کی محرم ہے بعض لوگ اس میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں کہ رسائی کا مسئلہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کا دودھ اور آپ فلانے نے دودھ فلانے کا پیا آپ اسی کی لڑکی سے یا یوں شادی کر رہے ہو اور لوگ مانتے نہیں ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے یہ بھی فوائش میں اور بدکاری میں داخل ہے اسی طرح فوائش اور بدکاری میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں طلاق دینے کے بعد پھر سمجھ درست ہوتی ہے کہ یہ تو غلطی ہوئی ہے پھر یہ میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے فلاں ہو گیا تھا میں نے ڈرامے کے طور پر تلاش دی ہے پھر فتوے مختلف انداز سے لکھتے ہیں اس مفتی کے پاس گئے اس نے جواب دیا طلاق ہو گئے پھر عنوان بدلتے ہیں موضوع بدلتے ہیں پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں ظاہر ہے وہ مفتی یا جو بھی عالم ہے وہ عالم الغیب تو نہیں ہے وہ جیسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس نے جواب دینا ہے اس نے جواب دے دیا کہ ہاں تمہاری طلاق نہیں ہوئی اور پھر یہ اپنے خاندان میں فتویٰ دکھاتے ہیں اور اس متعلق بیوی کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہ بھی فواہش میں داخل ہے بعض لوگ تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور تین طلاقوں کے بعد پھر وہ پھرتے رہتے ہیں کہ جی اس مسلک میں کیا گنجائش ہے اس مسلک میں کیا گنجائش ہے اور جب کوئی اس کو بتائے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے تین طلاقوں کے بعد اب کوئی اور عورت سے نکاح کر لو شادی کرو تو اس بندے کو پھر اب اس مولوی کے اوپر غصہ آتا ہے کہ آپ کیسے مولوی ہو دین تو آسان چیز کا نام ہے تم ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں نکال سکتے ہو اور بد وقت حماقت والے کام تو خود کر کے آیا ہے مولوی کے کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے اس کے بعد مشین لگی ہوئی ہے وہ قرضہ کھول کے پانی نکال کے وہ دوسرے تمہارے لیے آسانی بھی نکال لے گا کوئی پانی کی موٹر ہے یہ اپنی طرف سے ایجاد کرنے ہیں مسائل لوگ یوں تین طلاقیں دے دیتے ہیں وہ تین ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر مختلف فرقوں کے پاس جاتے ہیں پھر کوئی یہ کہتا ہے ہاں تو نے یہ کہا ہوگا تو نے یہ کہا ہوگا وہ کہتا ہے ہاں میں نے یوں ہی کہا ہوگا چاہو کوئی بھی نہیں ہوا ایک ہی طلاق ہوئی ہے تین نہیں ہوئی ہے رکھو اپنے پاس اس عالم کے کہنے سے وہ تین طلاقیں دوستوں ایک نہیں بنتی ہیں وہ تین تین ہی ہیں اگر کوئی کسی اس طرح کے ارد گرد کے سے فتویٰ لے کے اپنے پاس وہ بیوی کو لے آتا ہے وہ حرام کاری کو منتخب کرتا ہے یہ اس کو فرمایا والا تقرب الفواہشہ بے حیائی والے کاموں کے قریب نہ جاؤ اسی طریقے سے اگر انسان کی متعلقہ بیوی ابھی عدت میں ہے کہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کی زیرہ میں محرم سے اس کی جو بیوی تھی اس نے اس کو طلاق دے دی ابھی وہ اس کی عدت میں ہے اس کی بہن سے یا اس متعلقہ بیوی کی کوئی رشتہ دار زیرہ میں محرم سے یہ شادی کرنا چاہے تو عدت کے دوران شادی نہیں ہو سکتی سالی کے ساتھ بھی اور بیوی کی جو زیرہ میں محرم لڑکیاں ہیں اس کی بھتیجی بھانجی فلاں نہیں لیکن اگر اتنی جلدی ہوتی ہے اس کو کہ وہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی کہ اس کی زیرہ میں محرم لڑکی کو اپنے نکاح میں لے آتا ہے یہ بھی فواہش میں داخل ہے بے حیائی میں اور بدکاری میں داخل ہے فرمایا والا تقرب الفواہش نہ قریب جاؤ فواہش کے بے حیائی کے فوہش کا تعلق حیا کے ساتھ ہے دوستوں بہت بڑی پونجی ہے حیا بہت بڑا سرمایہ ہے حیا اور اسی سے انسان کے پاس سب کچھ محفوظ رہتا ہے اگر انسان کا حیا رخصت ہو جائے پھر کوئی چیز اس کے پاس محفوظ نہیں ہے یہی آنکھوں کا حیا ہے یہی دل کا حیا ہے یہی کانوں کا حیا ہے اور ان چیزوں کو جب انسان زہری اعضاء کو حیا دار رکھتا ہے تو بڑی بے حیائی سے محفوظ رہتا ہے لیکن اگر ان چیزوں کو اس نے حیا رخصت کرنے میں گویا کے مصروف کر دیا تو پھر بڑی بے حیائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو پرواہ کے حیائی کے کاموں سے بچو ماں سہارا خواہ وہ اعلانیہ ہو لوگوں کے سامنے بے حیائی والے کام ہو وہ ان سے بھی بچو وہ ماں پتن اور جو خفیہ ہیں خفیہ دل کے اعتبار سے ہیں کہ دل میں برے سوچوں میں لگا ہوا ہے ان سے بھی بچو یا خفیہ تنہائی کمرے کے اعتبار سے خلوت کی بات ہے تو وہاں بھی کوئی ایسی حیائی کی بات نہیں ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا ماں بئی نہ و وہ ماں بئی نہ رجدئی ازمن لحم جنا تم میں سے کوئی شخص مجھے اپنی زبان کی زبان کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں کرے گا اور تم میں سے جو شخص مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ وہ ناجائز استعمال نہیں کرے گا تو ازمن لہ الجنہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے انسان اپنے آپ کو جب بچا کر رکھنا چاہے گا تو بچ سکے گا لیکن اگر سستی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے گا تو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا اور ہر طرف سے یہ بڑی مزین طریقے سے سامنے کی جاتی ہیں پیش ہوتی ہیں یہ گناہ کا کام ہے یہ حرام ہے تمہارے اوپر اس سے بچو ولا تب تو نفسلطی حرم اللہ اللہ بالحق کسی نفس کو قتل نہ کرو کسی جان کو قتل نہ کرو یہاں ان نفس سے مراد انسان ہے اس میں مسلمان بھی داخل ہے کافر بھی داخل ہے کسی کو قتل نہ کرو نفس کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اللہ بالحق ہاں اگر اس کے اوپر حق واجب ہے تو وہاں عاجب کی شکل میں بعض امور ایسے ہیں کہ حکومت اسلامیہ ان کو قتل کر سکتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ اس میں جہاد کا حکم نافذ ہو جاتا ہے تو پھر قتل جائز ہے مثلا کسی شخص نے اسلام سے پھرنے کا اعلان کر دیا اور مرتد ہو گیا ہے اس کو ایک دن سمجھانے کی مستحب ہے کہ اس کو مہلت دی جائے نہیں تو اس کے قتل ہے نمبر دو کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہو تو قاتل کو اس مقتول کے بدلے میں قصاصن قتل کیا جائے گا دو تیسرا یہ کہ جو شادی شدہ شخص تھا اور بدکاری میں مبتلا ہوا گناہوں گواہوں سے وہ ثابت ہو گیا تو وہ اس کی سزا بھی رجم ہے قتل ہے چوتھا یہ کہ حکومت صحیح ہے اسلامی حکومت ہے مناسب ہے شریف لوگوں کی ہے تو ایسے حکومت میں خام خاں ایک گروہ حکومت کی مخالفت کر رہا ہے اور باغی ہے تو باغیوں کو اگر پہلے سمجھایا جائے گا اور نہیں سمجھتے تو باغیوں کی سزا پھر قتل ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے چار نمبر پانچ ڈاکو ہیں رازن ہیں اور ان کے پکے علاقے ہیں وہاں پر وہ آباد ہیں جیسے لوگ جاتے ہیں بس ان کو وہ لوٹتے ہیں ہمارا پاکستان کتنا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اندر کتنے ڈاکو پالے گئے ہیں نہیں پالے ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے گاڑیاں چوری ہو گئی فلانی جگہ میں پہنچ گئی فلانی جگہ میں اتنے لاکھ دے دو گاڑی واپس لے آؤ فلانے کوئی حکومت نہیں تو اس کی کیا مطلب ہوتا ہے حکومت کا سب سے پہلا کام نظام امن دینا ہوتا ہے امن سے یہ حکومت ہو گئی بے بس ہے تو کیا وہ حکومت ہے اپنی عیاشی کرنے کا نام تو حکومت نہیں ہوتا حکومت تو بہت بڑے درد سر کا نام ہوتا ہے اور اپنے گلوں میں سانپوں کا ہار ڈالنا ہوتا ہے اتنی آسان چیز نہیں حکومت اور اس دیکھو چھوٹے سے ملک کے اندر کتنے مفرور کتنا یہ نظام ہے تو ایسے راہ کو قتل کرنا سوال ہے کہ جو راستوں میں بیٹھے لوگوں کو لوٹتے ہیں چوری کرتے ہیں گاڑی مل جائے گاڑی بگا کے لے جاتے ہیں بندہ مل جائے بندے کو بگا کے لے جاتے ہیں پیسہ مل جائے تو پیسہ لے جاتے ہیں آپ بندے کا اوپر ٹکٹ لگتا ہے اتنے لاکھ لاؤ اپنا بندہ چھڑا کے لے جاؤ لوگ لیتے ہیں اور یہ دور کی بات نہیں شہروں کے اندر ہو رہا ہے ہمارے ڈی سی کے ساتھی ان بچاروں کا بانجا کراچی میں اب تھا اور اس کو یوں لے گئے اور اس طریقے سے چالیس لاکھ لوگ اب بھلے ان کے گھر میں چالیس ہزار بھی لو آپ چالیس لاکھ تو پھر بندے کو لے کے جاؤ ایسے ایسے ڈاکوؤں کو قتل کرنا جیسا یہ اللہ بالحق میں داخل ہے بلا تب النفس نفسلتی ہر رم اللہ بالحق قتل نہ کرو اس جان کو جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام کرا دیا ہے کوئی مسلمانوں کے ملک میں ذمہ آباد ہو ذمی جو ٹیکس دیتا ہے معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے ہے کافر ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنے دور میں جب آپ نے عامل مقرر کیا آپ نے فرمایا آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہو کہ وہاں پر یہودی عیسائی آباد ہیں تو ان کو تکلیف نہ دینا انہیں قتل نہ کرنا یہ سمجھ کر کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ جائز ہے ہر کس نہیں دعوت المظلوم وہ ان کا نقاف ہے دعوت مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اللہ مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتے اگرچہ وہ کافر کی ہی بدعا کافر ہی بد دعا کرنے والا ہو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ضمنی شخص کہ جو آپ کے ملک میں آباد ہے معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے کوئی مسلمان اس زمین کو قتل کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے یہ مسلمان جہنت میں جائے گا اور جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہوگی اس قاتل کو جس نے کافر کو قتل کیا ہے کافر کو اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو اس قاتل کو جس نے کافر زمین کو قتل کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو محسوس ہوگی جبکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت تک سے دور لوگوں کو محسوس ہوگی جب جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا ابھی کتنے سال کا سفر ہے جنت دور ہے پھر سے رات سے گزر رہا ہے لیکن دور ستر سال کا سفر ہے اتنے دور سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جنتیوں کو لیکن اس کو اتنا دور رکھا جائے گا اس کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی تو ایک مسلمان کو قتل کرنا تو کیسے جائز ہوگا جب ایک ذمی کو کافر کو جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس کو قتل کرنے کی یہ سزا ہے تو آج ہمارا کیا حال ہے دوستوں قومیت کے نعرے فلاں نعرے اور بلا وجہ بم دھماکے اور پتلوں کے بال اور گولیاں اور یہ انہیں مسلمان سمجھا جائے گا بس ہم نے تو اسلام کو یہ سمجھا ہے اس ملک میں جو پیدا ہوا وہ مسلمان بھلے کرے جو مرضی مسلمان اور بس اس خاندان اس گھر میں پیدا ہو گیا نام مسلمانوں والا رکھ لیا گیا یہ مسلمان ہاں ڈاکے ڈالتا رہے ہاں قتل کرتا رہے یا جو مرضی کرتا رہے اسلام نام ایمان کا ہے ایمان کے بعد اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کے ساتھ وہ مسلمان ہے اور اگر واشیانہ طریقے سے جیسے آئے دن ہو رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے فرمایا والا تقتل نفسلتی حرم اللہ بالحق کسی جان کو قتل نہ کرو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جانوروں کو بھی نہیں مارتے کہ وہ جانور تو ایک بے بے جان زبان کسی عدالت میں مقدمہ بھی نہیں لے کے جائے گا اور اگر چارہ صحیح نہ ڈالا جائے جانوروں کو تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ظلم کر رہا ہے جانوروں کے ساتھ کہ کیوں ان سے کام لے رہا ہے پورا اور ان کا حق ادا نہیں کر رہا بعض اونٹوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت لگائی جب آپ گزر رہے تھے آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے کہ بتایا گیا نہیں فلاں تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ مالک مجھے مجھ سے کام پورا لیتا ہے لیکن چارہ مجھے صحیح نہیں ڈالتا ہے بعض دفعہ موجزانہ طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے جانوروں کی زبان سنا دی جاتی سمجھا دی جاتی تھی جیسے ہرن کی شکایت ہے فلاں فلاں تو بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے چارہ نہ ڈالنا تو مارنا کیسے جائز ہوگا بلا وجہ کسی جانور کو مارنا بھی جائز نہیں اللہ یہ کہ اضاف پہنچاتا ہو تو پھر گنجائش ہے اللہ تب تو النفس التي حرم الله ذلك الا بالحق بھی اللہ به اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اس طرح کے گناہوں سے بچو آگے بھی گناہوں کا ذکر آئے گا یتیم کے مال وغیرہ یہاں پر چند گناہوں کا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 طریقہ ہو پھر ان کو مال دے دو یہاں تک کہ وہ بلوک ہو جب پہنچ جائیں واؤ کل کئی ڈبل میزان بالقسط اور ناپ توڑ میں انصاف کے ساتھ مکمل اور پورا دینے کا خیال رکھو وسعها ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں مگر اتنی جتنی وہ اٹھا سکتا ہے ویزا کل تم فادلو جب تمہیں کہا جائے کہ حق بات کہو تو پھر حق بات کہو کا ذاتر قربا اگرچہ وہ حق بات رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو وہ اور جو عہد بندی کرو اللہ کے نام کے ساتھ تو اس کو پورا کرو وسا تم بھی لعلکم اللہ قوم کرو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتے ہیں وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ بات چل رہی ہے کہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کون سی چیزیں حرام کی ہیں یہ ان دو ایتوں میں کل نو چیزوں کا ذکر ہے اجمالی طور پر یہ نو چیزیں ہیں لیکن اگر آدمی ان میں غور و فکر کرے تو تقریباً تمام جو ممنوع چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں وہ ان نو کے اندر داخل ہو جاتی ہیں یعنی جانے مانے نو چیزوں کا یہاں ذکر ہے کہ یہ ممنوع ہیں یہ حرام ہیں اور خیال کرو جائز چیزوں کو اپناؤ ان حرام سے بچو گنتی میں تو یہ نو ہیں لیکن جتنی ممنوع اشیاء شریعت نے بیان کی ہیں کہ ان سے بچو اور رکو وہ ضمنی طور پر سب کے تحت داخل ہیں سب سے پہلی بات کہ شرک نہ کرو نمبر دو والدین کی نافرمانی نہ کرو نمبر تین اولاد کو قتل نہ کرو نمبر چار بے حیائی کے قریب نہ جاؤ نمبر پانچ کسی نفس کو قتل نہ کرو نمبر چھ آج کے سبق میں ولا تک مال الیتیم یتیم کا مال نہ کھاؤ نمبر سات خاص طور میں کمی نہ کرو نمبر آٹھ جب بات کہو تو انصاف کے ساتھ حق بات کرو بے انصافی نہ کرو اور نمبر نو کہ اللہ کے آہد شکنی نہ کرو جو آہد کیا ہے اس کو پورا کرو یہ نو چیزیں یہاں سے کرو کچھ چیزیں بیان ہو چکی ہیں آج کے سبق میں ذکر ہے مال یتیم اللہ بلتی یا احسن یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ یتیم اگر تمہارے حوالے ہو جائے اور اس کے پاس پیسہ ہے وہ یتیم مالدار ہے اب اس کے اوپر اس یتیم کا پیسہ خرچ کرنا ہے تو ایسے طریقے سے خرچ کرو کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو جو اس کی ضرورت ہے لباس کے اعتبار سے خوراک کے اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے یا اس کے مال کی حفاظت کے اعتبار سے تو وہ مناسب طریقے سے اس کے مال میں سے خرچ کرو یہاں تک کہ اس حد تک علماء نے لکھا ہے کہ یتیم کے مال کو اگر یہ شخص کاروبار میں لگا دیتا ہے اور اندازہ اس کو یہی ہے کہ اس کاروبار میں فائدہ ہوگا نقصان کا خطرہ کم ہے تو یتیم کے مال کو کاروبار میں لگا دے تاکہ جب یتیم بڑا ہو جائے گا تو اس وقت اس کے پیسے میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو اس کی جو ضروریات ہیں وہ اور بہتر انداز میں پوری ہو جائے بلا تقرب مال یتیم اللہ بلتی ہی آسن یتیم کے مال کا خیال کرنا اس کو کاروبار پہ لگا دینا یا اس کی خوراک اور تعلیم کے اوپر بہتر طریقے سے خرچ کرنا یہ جائز ہے اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اس کے زیر پرورش یتیم بھی آ گیا اور وہ یتیم بھی مالدار ہے تو یہ مالدار شخص جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے یتیم کے مال میں سے اتنا خرچ کرے جتنا یتیم کے اوپر خرچ کرنا ہے اپنا خرچہ یتیم کے مال میں سے نہ حاصل کرے کیونکہ یہ خود مالدار ہے اور اگر کوئی شخص غریب ہے خود مالدار نہیں ہے وہ کمائی وغیرہ کرتا ہے کوئی گاڑی لگاتا ہے پھر اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے اب اس کی زیر پرورش چند بچے آ گئے ہیں جو یتیم ہیں اگر یہ اپنے کھانے پینے روزینے کے لیے کوشش کرے گا تو ان بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہو سکے گی ایسی مجبوری میں وہ اپنی کمائی کے لیے نہیں جاتا انہیں یتیم بچوں کی تعلیم میں تربیت میں پرورش میں مصروف ہے اور ہے غریب تو شریعت تھوڑا سا مال یتیم کے مال میں سے کھانے کی اس کو اجازت دیتی ہے جتنا ایک زندگی گزارنے کے لیے کھانا پکاتا ہے ان کے لیے تو ان کے کھانے میں سے اپنا بھی کھانا کھا سکتا ہے مجبوری ہے اس لیے کہ اگر شریعت اس پر سختی کرے کہ تم اپنا کھانا یتیم کے کھانوں میں سے نہیں کھا سکتے ہو تو یہ ان یتیموں کو چھوڑ کر پھر چلا جائے گا اپنے روزینہ کمانے کے لیے تو بچوں کی تربیت تعلیم پرورش صحیح نہیں ہو سکے گی یہ گنجائش ہے اس شخص کے لیے جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرو جو اس کا مال ہے پرانے زمانے جاہلیت میں لوگ دیکھتے رہتے تھے تاڑ میں رہتے تھے کہ کب یہ لوگ یتیم ہوں گے کہ ہم ان کے مال کے اوپر قبضہ کریں اسلام نے تو یتیم کے خیال کرنے میں بہت انعامات دیے ہیں یتیم کو کوئی شکت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو پیار سے بلاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور یتیم کو پیار کے ساتھ بلاتا ہے غریب ہے اس کو کچھ دے نہیں سکتا تب بھی اس کو سوال ملتا ہے اور اگر یتیم کو گویا کہ اچھے کچھ دلی کے ساتھ کوئی خیال کرتا ہے تو اور بڑا سوال ہے یہاں پر بھی ان کے اس جاہریت کے اس طریقے کی رد کیا ہے کہ جیسے وہ لوگ یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے ایسا ہرگز نہ کرو یتیم کو تو دینا ہے یہ جو ہے کہ اس کے مال کو کھانا شروع کر دیں حفاظت کے ساتھ رکھیں جب لوگ اشدہ یہاں تک کہ جس وقت بچے بلوک کو پہنچ جائیں پھر یہ مال ان کے حوالے کر دیں فقہا حضرات کا اس میں تھوڑا اختلاف ہے قرآن مجید کی دوسری آیت ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تم ان میں سمجھداری پاتے ہیں پاتے ہو ان یتیموں میں کہ یہ مال کو ضائع نہیں کریں گے اپنی ضرورت کے مطابق صحیح خرچ کریں گے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو پھر اموال ان کے حوالے کر دو رشد کیا ہے اس میں بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بیس سے پچیس سال کے درمیان بعض نے پندرہ سے پچیس سال کے درمیان کی جو عمر ہے اس میں سن رشت حاصل ہو جاتا ہے سمجھداری بعض لوگ بیس سال میں بعض پندرہ سال میں بعض اٹھارہ میں بعض بائیس میں وہ اس درجے میں سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ مال کو ضائع نہیں کرتے اس کو خیال سے استعمال کرتے تو فین حتیٰ اب لوگ آشدہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ رشت والے بھی ہیں کہ مال کو ضائع نہیں کریں گے اس پر وہ کہا نے تجربے بھی لکھے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا مال دے کر کوئی خریداری کے لیے ان کو بھیجا جائے وہ کیا خریداری کرتے ہیں کتنا پیسہ واپس لاتے ہیں صحیح طریقے سے خریداری کرتے ہیں یا پیسے ضائع کر کے آ جاتے ہیں جب ضائع کر کے آ جاتے ہیں تو کچھ عرصہ اور اپنے پاس سے دین کے مال کو محفوظ رکھو یہ تجربہ کرو یہ مال ضائع نہیں کرے گا اس سے اگر وہ یتیم ہے ہی تو بس نیم عقل سی ہے سمجھدار نہیں ہے جیسے جنونی قسم کی کیفیت ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ مال قاضی اسلامی کسی اچھے آدمی کے پاس رکھوائے گی تینوں کا مال اور ان جو نیم پاگل سے ہیں ان پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق خرچ کرتا رہے ان مات قسم کے یتیم کے حوالے سارا مال نہ کریں تو وہ خود فرض نہ بھی کیا تو لوگ اس سے لوٹ لیں گے وغیرہ ڈاکے ڈال دیں گے دھوکہ کر لیں گے یہ تو بات ہوئی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اگر ضرورت پڑے تو بہتر انداز کے ساتھ اس کے مال کو خرچ کرو اور اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ جب سمے رشت کو پہنچ جائے بالغ ہو جائے سمجھدار ہو جائے تو ان کے مالوں کو دے اگلا مسئلہ وہ اوسل کئی ڈبل میزان بالکش تو ان کو پورا کرو انصاف کے ساتھ تو تول کی کمی یہ شریعت میں ہر گز برداشت نہیں ہے جب مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ شکایات ایسی آئیں مدینہ کے پاس تاجروں کی کاروبار کرنے والوں کی کہ یہ کچھ ہو تول میں اس طرح کرتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس پر مستقل و نصیحت کی اور یہ فرمایا کہ یاد رکھو ناپ کی کمی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ فساد فل عرض ہے ناپ میں کمی یہ فساد فل عرض ہے اور ناپ کی کمی کی وجہ سے ایک گاؤں کہ اس کے اوپر آزاد بھی آ چکا ہے اور وہ برباد ہو گئی ناپ توپ میں کمی نہ کر ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تولنے والا شخص تھوڑا سا جھکا کر دے جھکا کر دے ظاہر ہے وہ جو خریدنے والا ہے اس کے دل میں اس کا احترام آئے گا آئندہ بھی اس کے پاس خریدنے کے لیے چیز آئے گا یہی بات جو ماپنے کی ہے کپڑا جیسے میٹر سے ماپا جاتا ہے کوئی اور چیز تو اس میں بھی بخل کا پہلو سامنے نہیں آنا چاہیے ہاں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ٹھوس بیچی جا رہی ہیں یہ ڈھیر ہے یہ یوں بوتل ہے یوں ہو رہی ہے اور وہ اسی طریقے سے گویا کہ بیچی جا رہی ہیں کہ بس اس ڈیر کا ریٹ اتنا ہے اس میں پھر ناپ تو کی وہ کوئی پابندی نہیں ہے جیسے بوتلوں میں چیز پیک آ رہی ہے بھی سو روپئے کی ہے یا دو سو کی ہے اس میں وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے کیا ہے یوں جس طریقے سے ٹھوس چیزیں بیچی جا رہی ہوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مفتی صفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ناپ تول کی بات کو سورہ متفقین میں بھی بیان کیا وعید المتفقین کے تحت اور ایک دوسرے مقام پہ بھی بیان کیا ہے فرمایا کہ یہ صرف تول کی بات نہیں ہے جس بندے کے ذمہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نبھانا کئی لول میں جانا بالکش ہے اور جس شخص کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے کمی گوتائی کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو وہ ماپ تو میں کمی کر رہا ہے جیسے کوئی ملازم ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا وقت دفتر میں نہیں دیتا تنخواہ پوری دے رہا ہے ایسی تمام زندگی کے معاشرے میں جتنے مسائل ہیں جس شخص کے ذمہ جو کام ہے وہ کما حق کو انجام دے رہا ہے تو وہ گویا کہ پورا ادا کر رہا ہے تنخواہ جو دے رہا ہے اس کے لیے حال ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے چونکہ رہائشی ہیں اور اور اس لحاظ سے پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ والوں کو کاروبار سمجھایا تو یہ مثال بن گئے تھے مدینہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو پھر ان کا پیمانہ مثال بن گیا تھا حتیٰ کہ محاورہ مشہور ہو گیا تھا کہ سا مڈل مدینہ سات ہوتا ہی مدینہ کا ایک سا وہ پیمانہ ہے پرانے زمانے میں دیہاتوں میں گندم کو جب مارتے تھے نا تو بھائی تین کلو کا جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو سا کہتے ہیں تو مشہور ایک مقولہ مشہور ہو گیا تھا کہ من المدینہ ساتھ ہی مدینے کا ہے یعنی وہ لوگ پورا پورا کر کے دیتے ہیں میں مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے تھے لکل شیء وفاء و تدفیف ہر چیز میں تکمیل بھی ہے اور تکفیف بھی ہے کمی بھی ہے ملازمت ہے اس میں مکمل وفا بھی ہے اور لوگ کمی بھی کرتے ہیں ناپ تول ہے اس میں پورا بھی دیتے ہیں اور لوگ کمی ہر چیز میں تکمیل بھی ہے جو مکمل کرنا چاہے اور اس کو خدا ہو وہ مکمل کر کے دیتے ہیں اپنا وقت پورا دیتے ہیں وغیرہ یہ مزدور کی بات یہ مستری کی بات یہی افسر کی بات یہی نیچے سے لے کر اوپر تک بادشاہ کی بات ہے لیکن لشیء وفاء و تکفیف او خطیل و المیزان لا نکلف نفسا اللہ وسع ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اتنی کہ جتنی اس کی گنجائش میں ہو مقصد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے ناپ توڑ میں کہ وہ کمی نہ ہو لیکن پھر کہیں غلطی سے ہو گیا یا دھولے سے ہو گیا دو مارک ہے یا چیز اکٹھی بیچی جا رہی ہے اس میں کا اندازہ یہی ہے کہ یہ سو کلو ہے جیسے پیاز کی بوری ہے فلاں اور پھر اس میں کوئی اوپر نیچے ہے ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے اپنی طرف سے اس میں کمی نہ ہو ہم نے کل پرسوں فیکٹری سے مل سے آٹا منگوایا مدرسے کا تو بچی نے بتایا کہ وہ میں جب دو توڑے یوں کرتا ہوں گونتا ہوں تو ایک ٹائم میں پورا ہو جاتا ہے تو یہ پورا نہیں ہو رہا میں نے کہا یہ کم ہے وہ جب تولا گیا تو ہر توڑا ڈیڑھ کلو وزن اس میں کم ہے اور دس کلو والا توڑا ہے جب فیکٹری والوں کو فون کیا وہ مانے نہیں پھر ان کے بندے کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری حالت ہے یہ ہمارا تو کمپیوٹرائز نظام ہے اور اس میں یہ ہے یہ اس کمپیوٹرائز نظام کیا چیز ہوتی ہے انسان کا کچھ سخت کا نظام ہے نا اس میں یوں بٹن کر دو تو وہ نو کلو میں توڑے کے اوپر سلائی لگاتا جائے گا یہ جائز نہیں ہے ہاں اپنی طرف سے پورا کرے پھر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ ذا کو تم فادلو جب تمہیں کہا جائے حق بات کہو تو پھر حق بات کہو بلے رکانا اگرچہ اپنے رشتے داروں کے خلاف ہو دوسرے مقام پہ فرمایا گواہی انصاف کی دو بھلے اپنے خلاف ہو والدین کے خلاف ہو رشتے داروں کے خلاف ہو اور اللہ کے ساتھ جو حد بندی کی ہوئی ہے ایمان کی عبادات کی عقیدے کی معاملات کی تو اللہ ہم نے ایمان لایا